دو رنگا اس وقت ہم اس کتاب کا صفحہ نمبر 184 184 پر موجود ہیں آئیے شروع کرتے ہیں نام ضمیر پیشہ انجینری لیکن عرفن اسے دو رنگا کہتے تھے اس نام سے اس کو چڑ تھی لیکن یہ اس کے بس کا روگ نہ تھا اس کے منہ پر برس کے بڑے بڑے دھبے تھے گالوں پر ماتھے پر ہونٹوں پر کانوں کے پاس تھوڑی کے نیچے گردن ارد گرد آنکھوں کے پپوٹوں پر ہر جگہ سفیدی کے بڑے بڑے چوڑے چوڑے داغ تھے جن کے درمیان جا بجا اصلی جلد کے کالے کالے نشان بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے جیسے سمندر کے جھاگ پر کوئلوں کے ذرے تیر رہے ہوں کچھ لوگ اسے دھوپ چھاؤں کہتے تھے لیکن یہ نام اس کے دفتر کے کلرکوں اور چپراسیوں تک ہی محدود تھا کیونکہ وہ اس کے مزاج میں دھوپ کی تیزی اور دسمبر کی کپ کپا دینے والی چھاؤں سے کافی واقف تھے دو رنگی جلد دو رنگا مزاج قسمت بھی اس کی زندگی کے ہر پہلو دوغلہ بنانے میں مدد دے رہی تھی چنانچہ جب وہ لندن سے انجینئرنگ کا امتحان پاس کر کے لوٹا تو اپنے ساتھ ایک سفید فام بھورے بالوں والی چھوکری بھی لیتا آیا ہاربرا ایسٹ اینڈ کے ایک چھوٹے سے قہوہ خانے میں برتن دھونے پر ملازم تھی اس قہوہ خانے میں برتن دھونے والیوں کی تعداد برتنوں سے بھی کچھ زیادہ تھی تاہم لوگ وہاں جوک در جوک قہوہ پینے جاتے تھے کچھ منچلے ہندوستانیوں نے اس جگہ کا نام قہوہ خانہ رکھ دیا تھا لیکن انگریزی زبان کی بے ریاض سادگی میں ہائے ہوز اور ہائے حتی کا امتیاز ممکن نہیں ہے اس لیے جو قہوہ پینا چاہتے تھے وہ کہوہ پیتے رہتے اور جو کہوے کی جگہ کہوے کے برتنوں سے دلچسپی لیتے تھے وہ برتنوں سے دلچسپی لیتے رہتے دو رنگا بھی دلچسپیوں کا عادی تھا لیکن ایک دن یک اس کے برتن لبا لب بھار کے چھلک اٹھے اور برس کے سفید داغوں کی طرح ہاربر بھی اس کی زندگی کے ساتھ چپک کے لگ گئی ہاتھ ساتھ ہی تو ہیں جب وہ لاہور کے گورنمنٹ کالج میں پڑھا کرتا تھا اسے اپنی سیاہ جلد کی یک رنگی اور پختگی پر ایک عجیب قسم کی کم طریقہ احساس ہوتا تھا نیو ہاسٹل میں ایک لطیفہ تھا کہ دنیا کے مکمل ترین چاند گرین کا حساب لگانا ہو تو کالج کے رجسٹر سے ضمیر کی طریقے پیدائش نکال کے اس میں سے نو مہینے کے دن تفریق کر دو مذاق ہی مذاق میں لڑکے اسے اپنے بستر کی سفید چادروں سے اٹھا دیتے تھے پختہ رنگ ہے بھائی پسینے کا ایک قطرہ بھی ٹپک گیا تو داغ پڑ جائے گا وہ دل ہی دل میں اپنی کلاس کی زیب و نسا سے محبت کرتا تھا وہ کہتا تھا کہ اس کی محبت کی انتہا یہ ہے کہ وہ ایک بار زبون نسا کے انابی ہونٹوں کو چوم لے وہ سادگی پسند اور کنات شعر عاشق تھا اس کا ایمان تھا کہ محبت کو سرمایہ دارانہ لالچ کے زہر سے بے لوس رکھنا چاہیے خوبصورت عورت چلتا پھرتا نور ہے وہ سب کی مشترکہ مانت ہے اس کی ایک چمچماتی ہوئی کرن زندگی کو سرشار کر سکتی ہے چنانچہ وہ زیبو نساء سے کہا کرتا تھا کہ تو دنیا بھر کے عاشقوں کی مساوی پونجی ہے اس میں میری محبت کا حصہ صرف اتنا ہے کہ میں تیرے نازک اور خون اشام ہونٹوں سے ایک چھوٹا سا لمس چرا لوں زیبو نسا نے کہا بہت خوب مجھے منظور ہے لیکن کیا آپ مجھے یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کے ہونٹوں کا رنگ کچا نہیں ہے لندن پہنچ کر ضمیر کے ساتھ دو ہاتھ سے پیش ہے ایک تو یہ کہ اس کی زندگی میں دو رنگی لامات کا ظہور شروع ہو گیا سب سے پہلے اس نے بڑے شوق سے ویسٹ اینڈ کی ایک دکان سے مڈ نائٹ بلو کا بانکا سا ڈنر سوٹ بنوایا یہ دوسری بات ہے کہ اس سوٹ کی نمائش کے وقت اس سے ایک فاش لیکن معصوم غلطی سرزد ہوئی یعنی جب اس نے پہلی بار اپنا سیاہ ڈنر سوٹ پہنا اس وقت دن کے ایک بجے لنچ کا ٹائم تھا شاید قدرت کو یہی منظور تھا کہ ضمیر کی جلد کی سیاہی اس کی اجلی خواہشات کے راستے میں حائل نہ ہو اس لیے ایک دن بیٹھے بٹھائے اس کے بدن پر برس کے بڑے بڑے سفید داغ نمودار ہونے لگے قدرت فیاض بھی ہے اور بخیل بھی بدقسمتی سے وہ ضمیر کے حق میں بخیل ثابت ہوئی کالی جلد پر سفیدی کا جو عمل جاری ہوا تھا وہ ادھورا ہی رہا ضمیر کا اوپر والا ہونٹ اپنی اصلی حالت میں تھا لیکن نچلے ہونٹ پر دہی کی پھٹکیاں سے بکھری ہوئی نظر آتی تھیں جیسا وہ برفائی ہوئی نمکین لسی کا گلاس پی کر ہونٹوں پر زبان پھیرنا بھول گیا ہو اگر زیبو نسا لندن میں ہوتی تو وہ شوق اور شریر لڑکی ضرور چلاتی میں نے پہلے ہی کہا تھا تمہارا رنگ کچا ہے جو لندن کے ایک ہی چھینٹے سے دھل گیا دوسرا حادثہ ایسٹ اینڈ کے قہوہ خانے میں پیش آیا یعنی بار برس کے سفید داغوں کی طرح اس کی زندگی کے ساتھ چپک گئی اس نے دونوں مصیبتوں سے چھٹکارا پانے کے لیے بہت سی جد و جہد کی بہت سا روپیہ لٹایا لیکن کوئی دوا کوئی آپریشن اسے نجات دلانے میں کامیاب نہ ہو سکا وہ شکست کو شکست ماننے کے لیے تیار نہ تھا وہ طریقی میں روشنی تلاش کرتا تھا میری جلد میری جلد زخم خوردہ ہے ہوائی جہاز کے ایک حادثے میں پٹرول ٹینک کو آگ لگ گئی لپکتے ہوئے شولوں نے چار انجن کی اس نیا مشین کو دیکھتے ہی دیکھتے خاک کر دیا فرض کی انجام دہی ہر عالم میں لازمی ہے پائلٹ کو بچاتے بچاتے میرا اپنا جسم جھولس کے دھواں ہو گیا لیکن فرض آخر فرض ہے میری بیوی میری بیوی لنکا شاعر کے سر ولیم میکفرسن کی اکلوتی بھتیجی ہے ان کے کارخانوں کی ململ دنیا بھر کی منڈیوں میں کھپتی ہے باربرا بڑی خوددار لڑکی ہے ہماری پہلی ملاقات پرائم منسٹر کی گارڈن پارٹی میں ہوئی کوئی حرام زادہ کہتا ہے وہ ایسٹ اینڈ کے قہوہ خانے میں برتن دھویا کرتی تھی جب وہ جہاز سے اترے تو بمبئی کے تاج محل میں ان کی ملاقات راج کمار دلاور سنگھ سے ہوئی دو رنگا کار آزمودہ شکاری تھا لندن میں اس نے بہت سے نرالے گر سیکھے تھے ایسٹ اینڈ والے کافی ہاؤس کا مالک کہوے کے ساتھ بسکٹوں کی جگہ جوان چھوکریاں بیچتا تھا ویسٹ اینڈ کی لینڈ لیڈی مالدار مہمان پھانسنے کے لیے اشتہار کی جگہ اپنی خوبصورت لڑکیاں دیا کرتی تھی دو رنگے نے آتے ہی بنسلی کے ساتھ باربرا کا کچلتا ہوا بدن چپکا کر کنڈی دریا میں ڈال دی دلاور سنگھ لالچی مچھلی کی طرح لپکا اور پھانس کے اٹک گیا شیمپین وسکی کاکٹیل اور تاج محل ہوٹل کی بھڑکیلی رقص گاہ آدھی رات تک بار سفید ریشم کے لچھوں کی طرح دلاور سنگھ کی باہوں سے لپٹی ہوئی ناچتی رہی اگلی صبح یکا یک راج کمار کو یاد آیا کہ اس کی ریاست کے لیے ایک قابل انجینئر کی فوری ضرورت ہے دو رنگے نےت جاہل عارفانہ برتا ناچیز ملازمت کے قابل کہاں ہے کمار صاحب اپنی طبیعت تو سیلانی ہے آج یہاں کل وہاں اور پھر یہ انجینری تو وقت کاٹنے کا بہانہ ہے باربرا کے چچا سر ولیم میکفرسن کے کارخانوں میں راج کمار دلاور سنگھ نے لنکا شہر کے سر ولیم میکفرسن کے کارخانوں کی تفصیل بڑے انہماک سے سنی اور پھر سوزو گداز کے ساتھ اپنی زبوں حالی کا نقشہ پیش کیا رایا کی غربت پر لمبی لمبی آہیں بھری تجارت اور صنعت کی پستی کا رونا رویا اپنے پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کی نااہلیت پر لانت بھیجی اور پھر ریاست کی ترقی کے امکانات پر بھی روشنی ڈالی گھنے اور وسیع جنگل تیز رو پہاڑی ندیاں نیلم اور سونے کی چھپی ہوئی کانیں ہزاروں سال سے زمین کی چھاتی خزانوں کے انبار سنبھالے بیٹھی ہے اگر مسٹر ضمیر چاہیں تو آسانی سے اس نایاب دولت کو بے نقاب کر کے ریاست کے لاکھوں بھوکے ننگے انسانوں کو مالا مال کر سکتے ہیں باربرا نے بھی کہا کہ اپنا وطن چھوڑنے کے بعد اب یہی میرا وطن ہے یہاں کی غلازت اور پستی کو دور کرنا ہمارا انسانی فرض ہے اور اس وقت تاج محل ہوٹل کی بالکنی پر کھڑے ہو کر دس شلنگ ہفتہ پر جھوٹے برتن دھونے والی اور ساڑھے چار شلنگ رات پر بکنے والی چھوکری نے اپنا اخلاقی اور انسانی فرض بے باک کر کے رکھ دیا اس نے راز کماری سے لے کر ہمالیہ پربت تک جتنے گندگی کے ڈھیر ہیں اور گندگی کے ڈھیروں میں جتنے رینگنے والے انسانی کیڑے ہیں ان سب کی نجات کا بیڑا اٹھایا اور مسٹر ضمیر الدین جلالی احساس فرض سے مجبور ہو کر سر ولیم فرسن کے کارخانوں کی جگہ سورج نگر کی ریاست میں انجینئر بن گئے بے شرم ہے سالہ رمضان علی اوورسیئر کہتا تھا اس سے تو اچھا تھا کہ کوٹھے میں بٹھا دیتا اپنی ماں کو بھئی عورت کیا ہے نیری ٹیکسی ہے ٹیکسی تیرتھ رام اکاؤنٹنٹ چٹخارے لیا کرتا تھا جہاں دیکھو چل رہی ہے اسی کو کہتے ہیں رفتار کا زمانہ سالے لنگور کی شکل تو دیکھو خزان چند ڈرافٹس مین اپنے نئے انجینئر سے بیزار تھا نقشوں کی الف سے بے تک نہیں آتی اور مصیبت میں ڈال رکھا ہے ہم کو ماں کے قسم نے جب دیکھو نشے میں گٹ ہوتا ہے بہن کا یار جہاں جاتا ہے پہلے چھوکری مانگتا ہے میں نے کہا سنبھال کے رکھا ہوتا سالی ٹیکسی کو پنڈت بالک رام کو تیش آتا تھا ارے میاں ہٹاؤ قضیہ مولوی تمیز الدین کا خیال تھا جو چھوکری دیتا ہے وہ چھوکری لے گا بھی لا حول ولا تھا لیکن یار پاجی کا جسم یوں مہکتا ہے جیسے تھو تھو سارے دفتر نے کسی خیالی بدبو سے گھن کھا کر اپنی ناکوں پر رومال رکھ لیے اصل میں دو رنگے کے تن بدن میں ایک عجیب قسم کی تیز سی سرانڈ بسی ہوئی تھی لندن جانے کے بعد اس نے کھانے کے بعد کلی کرنا چھوڑ دیا تھا اور کموڑ کے بعد پانی کی جگہ ٹوائلٹ پیپر کا استعمال جاری کر دیا تھا ایک تو ہندوستانی موسم دوسرے ہندوستانی میدا یہ روگ ٹائلٹ پیپر کے باسکانہ تھا چنانچہ دو رنگے کا منہ اور پتلون ہمیشہ بڑے زور سے مہکا کرتے تھے دورنگا ریاست کی وزارت کے خواب دیکھ رہا تھا اس لیے باربرا کے لطیف لوچ میں اور بھی زیادہ لطافت بھرنے کی ضرورت تھی اسے ساڑھے سات سو روپے ماہوار ملتے تھے لیکن اس حقیر سی رقم کے پس منظر میں سورج نگر کی کھلی ہوئی تجوریاں تھیں باربرا کے میک اپ کی قیمت تنخواہ سے پوری ہوتی تھی اس کے لباس کا خرچ کمار کے تحفوں سے چلتا تھا اور دورنگا دورنگے کا گزارا رشوت پر تھا وہ رشوت میں روپیہ بھی لیتا تھا اور عورت بھی اس کے دستخط آٹھ آنے سے لے کر پانچ ہزار تک بکتے تھے اس کی رات سڑک کوٹنے والی پہاڑن سے لے کر کسی ماتوب اور سینئر کی سہمی ہوئی دلہن کے ساتھ گزر جاتی تھی اگر عطاب کے نزول سے عورت یا روپیہ ملنے کی امید ہو تو اتاب نازل کرنا بذات خود ایک خوشگوار عمل ہے ایک ہزار وہ اپنے عمل سے مطالبہ کرتا تھا ایک ہزار ممکن نہیں بیوی بیوی نہ صحیح بہو ماں بیٹی دو رنگے کی نظر میں سور کے گوشت سے لے کر چیل کے انڈے تک سب ہلال تھا اور ایک روز جب امام بخش چپڑاسی کے سامنے زندگی موت اور روزی کا مسئلہ درپیش تھا تو اس نے آنکھیں بند کر کے اپنی نو برس کی محمودہ کو انجینئر صاحب کے کمرے میں دھکیل دیا محمودہ دیر تک انجینئر کے منہ پر کالے اور سفید داغوں پر انگلی پھیر کے ہنستی رہی اور پھر تالیاں بجا بجا کر کمرے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک بھاگنے لگی آہا جی تم ننگے ہو گئے میں ابا کو بتاؤں گی آہا جی تم ننگے ہو گئے دو رنگے کے محکمے میں روپوں کی بھری ہوئی تھیلی اور چھوکری کے بھرے ہوئے جسم کے درمیان ترقی کے دروازوں کا کھل جا سم سم پوشیدہ تھا ترقی کے دروازے ہی نہیں روح اور جسم کا رشتہ قائم رکھنے والی دو نوالوں کا دار و مدار بھی ایک چھوکری کے کالے پیلے یا بھورے جسم پر تھا اگر کسی روز اس کی جیب یا گود خالی رہ جاتی تھی تو آسمان سے آنے والی روزی کا ایک سورج بند ہو جاتا تھا ایک روز جب دو رنگے بدبو سے مہکے ہوئے دو رنگے کی نوک قلم نے قاضی عبدالقدوس روڈ محرر کے رزق پر بندش کی مہر لگا دی تو بیچارے قاضی کو اپنی نمازیں اور اپنے روزے بیکار نظر آنے لگے ان کی امیدوں کا آسرا خدائی مسند کے ساتھ لگا ہوا تھا وہ سمجھتے تھے کہ ان کی دال روٹی فرشتوں کے دوش پر آسمان سے اترتی ہے اور اب جو انہوں نے دیکھا کہ ایک بدصورت کھنونا دورنگا انسان کے آبودانے پر متعلق طور پر قادر ہے تو انہوں نے منہ پھاڑ کر اپنے خدا کو ایک فحش گالی دی ایک روز دورنگا باغیچے میں بیٹھا ہوا اونگ رہا تھا جکایا کوٹھی کے صحن سے پہلے گالیاں اور پھر چیخیں سنائی دیں وہ بھاگ کر اندر گیا اس کا خان سامان جمعہ خان کچن کے پاس پڑا چیخ رہا تھا اس کی چھاتی پر کوٹھی کا مہتر چیتے کی طرح سوار بیٹھا تھا اس کے اکڑے ہوئے پنجے جمعہ خان کی گردن کو نوچ رہے تھے سالہ حرامی ہماری مہریہ کو طاقتا ہے خون پی لیں گے سالہ حرامی کا صحن کے کونے میں کالی کلوٹی بھینگی سی عورت سہمی ہوئی کھڑی تھی دو رنگا ہنسنے لگا کہ یہ الو کا پٹھا مہتر آخر کس نعمت کے لیے یوں اکڑ رہا ہے چڑیل ایسی صورت ہے حرام زادی کی اس نے بڑھ کر مہتر کی پیٹھ پر کس کے اخلاق جمائی شاید ایسے ہی کچھ شدید جھٹکے ہوتے تھے جو کبھی کبھی دو رنگے کی چھاتی میں سوئے ہوئے زمیر کو بیدار کر دیتے تھے ایک لمحے کے لیے اسے اپنی بار یاد آئی وہ شاید اس وقت کمار بہادر کے ڈریسنگ روم میں نیم برہنہ اپنا میک اپ کر رہی ہوگی کمار لچکیلے دیوان پر لیٹا ہوا اسے ہر پہلو اور ہر زاویے سے جھانک رہا ہوگا خیال ہی خیال میں زمیر غصے سے بےتاب ہو کر کمار کی چھاتی پر چڑھ بیٹھا اس نے اپنی تیز ناخنوں والی انگلیاں کمار کی پھولوی گردن میں گاڑ دی وہ زبان نکال کر جھکا کہ کمار کا گرم گرم خون چاٹ جائے اور عین اس وقت کسی نے اس کی پیٹھ پر زور سے لات جما دی یہ دورنگا تھا دورنگا زور زور سے ہنسنے لگا ڈیم نان سنس اس نے جمعہ خان کے سینے پر چڑھے ہوئے مہتر پر دو چار لاتیں اور کس کس کے مار دی شکل تو دیکھا چڑیل کی جس کے لیے کر رہا ہے سالہ اگر مہتر میں کچھ ہمت ہوتی تو وہ ضرور جواب دیتا کہ یہ سالہ تو چڑیل کے لیے اکڑ رہا ہے لیکن تم اپنی پھول جیسی باربرا کے لیے کیوں نہیں اکڑ جاتے آخر ایک دن دو رنگا سچ مچ اکڑ گیا باربرا کے لیے نہیں اپنی ملازمت کے لیے وہ دیکھ رہا تھا کہ چند روز سے گھنٹیا کا مارا ہوا ساٹھ سالہ پارسی بڈھا اس کے دفتر میں دخل در مقولات دینے لگا ہے یہ مسٹر باٹلی والا بمبئی کی کسی سیمٹ کمپنی کا ہیڈ اکاؤنٹنٹ رہا تھا اب وہ کمار کی درخواست پر ریاست سورج نگر میں سیمٹ کے کارخانے قائم کرنے آیا تھا ریاست میں لائم سٹون کی کوئی پہاڑی تو نہ تھی لیکن مسٹر باٹنی والا کے ساتھ اس کی جوان بیٹی ضرور تھی مسٹر باٹنی والا کے سینے پر برفیلی چوٹیوں والے اونچے اونچے کوسار تھے ان مرمری چٹانوں سے اول درجے کا سیمٹ خریدنا کوئی پیچیدہ عمل نہ تھا دو رنگا ریاست کی صنعت و حرفت کو ترقی دینے کے لیے اپنے ساتھ خوش نما ریشم کا کیڑا لیتا آیا تھا مسٹر باٹنی والا نئے کارخانوں کے لیے سیمٹ کی پہاڑیاں اٹھا لایا تھا رفتہ رفتہ شہتوت کی ٹہنیوں کے سامنے مرمر کی چٹانیں سر اٹھا کر جم گئیں اور ایک روز مسٹر ضمیر الدین جلالی خرابی صحت کی بنا پر استعفیٰ دے کر لنکا شاعر کے سر ولیم میکفرسن کے کارخانوں کی تلاش میں بھٹکتے ہوئے دہلی آ گئے دہلی میں اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ باربرا کو بجلی پانی بھاپ کے خفیہ ہسپتال میں داخل کروا دیا وہ دیکھتے تھے کہ کماری سے لے کر ہمالیہ پربت تک ہزاروں غلازت کے ڈھیر ہیں اور ان ڈھیروں میں لاکھوں کیڑے رینگتے اور مرتے ہیں وطن عزیز چھوڑنے کے بعد باربرا نے ایسی ہی کثافت کے گہواروں کی نجات کا بیڑا اٹھایا تھا کیا فطرت کی مہربان طاقتیں بجلی پانی بھاپ کے اثر سے اس کا ہاتھ نہ بٹائیں گی